حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے میرے چچا نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نالوں کے قریب اگنے والی کھیتی یا متعین غلہ جسے زمین والا خود متصنع کرتا تھا کہ عوض زمین رائے پر دیتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرما دیا راوی کہتا ہے میں نے حضرت رافع سے پوچھا دینار اور یعنی روپے پیسے کے عوض ٹھیکے پر زمین دینا کیسا ہے تو حضرت رافع نے فرمایا سونے چاندی یعنی روپے پیسے کے عوض ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں امام اوزائی رحمہ اللہ نے اس یعنی لائس کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس